حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی کی بیعت کہ ہم ہر تنگی و آسانی اور خوشی و ناخوشی میں آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے خواہ دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جائے اور ہم حاکموں سے ان کی حکومت نہیں چھینیں گے اور ہم جہاں بھی ہوں بار ڈنکے کی چوٹ کہیں گے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ستاون